عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کیسے میں جانوں کہ آپ نبی ہیں آپ نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے درخت کی اس ٹہنی کو بلا لوں تو کیا تم میرے بارے میں اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دو گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ ٹہنی کھجور کے درخت سے اتر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر پڑی پھر آپ نے فرمایا لوٹ جا تو وہ واپس چلی گئی یہ دیکھ کر وہ آرابی اسلام لے آیا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اٹھائیس یہ حدیث صحیح ہے